الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الصناع والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معتي لما منعتك ولا ينفع ذا الجد من كالجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى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 وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وغضى فلا يذر إلا نفسه ولن يذر الله شيئا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 والله من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک تیری طرف تیرے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے بلم سفر اللہ رسالت اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اللہ رب العزت کا پیغام اور اس کی رسالت نہیں پہنچائی اللہ سم من الناس اور اللہ رب العزت تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا ان اللہ دل قوم کافری کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ اللہ رب العزت کافر قوم کو ہدایت نہیں بخشتے ربرہ لی صدری ویسر لی امری وحل رخ من لسانی یس قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون تمام تعريفين تمام حمدين صنعين اللہ وقت لا اللہ شریف کے لیے ہے جو اکیلا ہی تمام حمد و صلاحوں بڑائیوں کا حقدار ہے صلاح سلام سید نام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع الم سیدنا سید نام و سید بل آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حمد و اور صلاح و سلام کے بعد ہماری گفتگو ہو رہی تھی جناب رسالت میں پہلے ہی اصل تحریات واضح تسلیمات کی بحثت اور نبوت کے مقاصد کے بارے میں اس لیے کہ اصل میں ہم اپنی تسلی کے لیے اور امت اسلامیہ کی تسلی کے لیے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر دین کی خاطر رسالت کی خاطر اپنا پیغام پہنچانے کی وجہ سے اس دنیا میں کافروں کے ہاتھوں کتنی مصیبتیں برداشت کی کتنی تکلیفیں برداشت کی اور کتنے دکھ اٹھائے اور یہ دکھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے اور برداشت کیے اور مصیبتیں برداشت کیں جبکہ آپ کا و مسئلہ آپ کو معلوم ہے تو یہ اللہ رب العزت نے ہماری تسلی کے لیے ایسا کیا تو یہ امام الانبیاء نے مصیبتیں برداشت کی یہ کتنے عظیم مقاصد تھے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ اٹھائے اور تکلیفیں برداشت کی اور ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کی تکمیل کے لیے تشریف لائے اور دنیا میں رہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان مقاصد کے حصول کے لیے صرف کیا اور اس راستے میں مصیبتیں برداشت کی وہی مقاصد ہماری زندگی کے جو کچھ امام الانبیاء کرتے رہے ہمارا فرض بھی یہی ہے کہ دین کی خاطر ہم بھی وہی کچھ کریں یہ اس لیے ہے کہ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں یہ فخر ہے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس اعتبار سے وہ مقام اور مرتبہ جس کے لیے سابقہ انبیاء کرام بھی ترستے رہے تمنا کرتے رہے کہ ہمیں یہ مقام مل جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ہماری نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے طرف ہے سو جن مقاصد کے لیے امام الانبیاء علیہ صلاحت والسلام نے زندگی سرف کی محنت کی اپنے اوقات خرچ کیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ انہی مقاصد کی خاطر ہم بھی اپنی زندگی لگا دیں یہ ویسے ہی نہیں ہے یہ کوئی نفل نہیں ہے اللہ رب العزت نے جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا قرآن حکیم نے یہ بات کہی اللہ دین تبرون رسول النبیت امی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم بحث الحم الطبہ یہاں تک اللہ رب الزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ آپ کی ذمہ داریاں آپ کا منصب آپ کا مقام آپ کے کرنے کے کام بیان فرمائے اور ساتھ ہی فرمایا فلدینہ آمن رہی وہ ضرور ہو و معه ہو هم المفلحون بتایا کہ کامیابی کن کے لیے ہے فوج و فلاح کن کے لیے ہے اور کن کو حاصل ہے پل بنوں گی وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ پر ایمان لائے نئے ضرور ہو اور آپ کے رفیق کار بنے جو آپ کرتے رہے وہی وہ لوگ کرتے رہے وہ اور دین کو پھیلانے دین کو نشر کرنے دین کو گھر گھر پہنچانے دین کو ایک ایک انسان تک پہنچانے کے لیے یہ لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وہ ان دل اور اور جنور قرآن کی شکل میں رسالت نام علیہ السلط وسلام کے ساتھ دنیا میں اتارا گیا اس پر ایمان لائے اور اس کی پیروی کی اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ادائے کامیابی کامیابی صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو رسالت ناب کے ساتھی بنے رسالت ناب پر ایمان لائے رسالت ناب کی دین کو پھیلانے میں مدد کی صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے جو قرآن کریم کو مانتے بھی ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اسے نشر کرتے ہیں رسالت علیہ صلاحت السلام کے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے امام کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے رفیق بنتے ہیں رول کامیاب صرف ہو سکے گی جب ہماری کامیابی کا دار و مدار ہماری کامیابی کا انحصار صرف اور صرف رسالت اللہ علیہ السلام السلام کی رفاقت میں ہے آپ کی مدد میں ہے کتاب اللہ کی پیروی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے تو ضروری ہے فرض بنتا ہے ہمارا ہم جانتے پرکھیں دیکھیں مطالعہ کریں پڑھیں سنیں اور سیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کام کے لیے تشریف آئے کیا کرنے کے لیے آئے تھے اور کیا کرتے رہے زندگی بھر اور جائزہ لے اپنی زندگیوں کا ملا کے دیکھے اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ یہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ دین کے لیے ہے اور کتنا حصہ دنیا کے لیے ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کتنا حصہ دین کے لیے تھا اور کتنا حصہ دنیا کے لیے تھا کتنا حصہ الانبیاء کا دین کی خاطر کتنا دنیا کی خاطر ہے اور ہماری زندگی کا کتنا حصہ دین کی خاطر کتنا دنیا کی خاطر ہمارے مال کا کتنا حصہ دنیا کے لیے کتنا دین کے لیے اور ہماری صلاحیتوں کا ہماری عقلوں کا ہماری عزتوں کا ہماری شہرتوں کا کتنا حصہ دین کے لیے ہے کتنا حصہ دنیا کے لیے جتنا جتنا امام الانبیاء کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی کامیابی کا تناسب بڑھتا جائے گا اور جتنا امام الانبیاء کی زندگی سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی کامیابی کا تناسب کم ہوتا ہے کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایک خاطی وجود یہ ٹھیکریاں جو ہم دنیا میں لیے پھر رہے ہیں اللہ رب العزت کے راستے میں دے کر اپنی جان قیامت کے دن جہنم کے علاج پر آنے تو بڑا کامیابی کا سودا ہے بڑا ہی سستا سودا ہے بڑا ہی سستا سوتا ہے لیکن کس کو فرصت ہے کس کے پاس اتنا وقت ہے کس کے پاس اتنی فرصت ہے اس کے پاس اتنا وقت ہے تو جائزہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سنت کی تعلیم کے دعوے تو بہت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کو بہت ہے لیکن سیرت پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے سیرت سیکھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے امام الانبیاء کے صبح شام دیکھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے امام الانبیاء کی زندگی کے دن اور امام الانبیاء کی زندگی کی راتیں جانچنے پسنے کا ہمارے کوئی پریاس نہیں ہے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اسی طرح کا بنا سکیں جب تک ہے اللہ کے بندے جب تک تیری شکل امام الانبیاء جیسی نہیں ہوگی جب تک تیرا لباس امام الانبیاء جیسا نہیں ہوگا جب تک تیری سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں ہوگی جب تک تیرا گھر امام الانبیاء کے گھر جیسا نہیں ہوگا جب تک تیرا سفر اور تیرا حرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہوگا جب تک تیری زندگی کی راتیں تیری زندگی کے دن تیرا بولنا تیرا سننا تیرا دیکھنا تیرا بیٹھنا تیرا اٹھنا تیرا کھانا تیرا پینا سب کچھ جب تک انعام الانبیاء کی طرح نہیں ہوگا اس وقت تک کامیابی کا یقین نہیں کیا جاتا کامیابی کا ایک ہی معیار ہے کامیابی کا ایک ہی معیار ہے اپنے آپ کو ویسا بنا لیجیے جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہی بس نہیں ہے کوشش کیجیے محنت کیجیے کہ لوگوں کو بھی اسی طرح کا بنائے جس طرح کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تب جا کے کامیابی ہوگی تب جا کے اطمینان ہو سکتا ہے تب جا کے بندہ سست سانس لے سکتا ہے امید رکھ سکتا ہے کہ مولا کہیں معاف کر دے گا اور جنت سے دہا بندہ میں عرض کر رہا تھا کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت نبوت کے مقاصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدائی صورت ابتدائی رہی کی ابتدائی آیات مرسل مرتبہ شروع کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت نبوت کے مقاصد بیان نے بھی وہ سیکھنے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے جس کام کے لیے امام الانبیاء دنیا میں رہے اسی کام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے عرض کیا تھا کہ ان میں پہلا مقصد کم المدثر کم فرنز اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے کچھ اور اللہ رب العزت سے لوگوں کو ڈرا لوگوں کے برے اعمال کے برے انجام سے لوگوں کو ڈرا دلاؤ گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی یعنی کہ یقین دلاؤ کہ جب یہ دنیا کا نظام ختم ہوگا نئی زندگی کا آغاز ہوگا نئی زندگی کے آغاز میں کائنات کی سب سے بڑی عدالت انصاف قائم نہ نو دن کے آنے میں کوئی شک ہے نو دن کے آنے میں کوئی شک ہے نئے دنیا کے ختم ہونے میں کوئی شک ہے نہ تیرے مرنے میں کوئی شک ہے اور نہ تیرے مر کر اٹھنے میں کوئی شک ہے نو دن کے قائم ہونے میں کوئی شک ہے نہ عدالت انصاف میں کوئی شک ہے ہر شاید شک کی کرتا ہے ہر سچ سے بڑا سر ہے جما یوم لا رائے بکی بحفیت کل کا سبق وہ منظر کیسا ہوگا جب ساری دنیا کو جمع کر لیں گے یومن لار بقی اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے بہوفیت کلون سما کا سبق اور ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلا دے دیا جائے گا کسی نے اچھائی کمائی ہے تو اچھائی پالے گا کسی نے برائی کمائی ہے تو برائی پالے گا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے اور ہر کوئی اپنے کیے کا انجام پائے گا جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بلائی پائے اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے جو بڑھائی کے سوا کچھ اور پائے اسے چاہیے کہ اپنے جی کو ملامت کرے کسی نے اس پر ظلم نہیں کیا اس نے خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا تو میں نے بھائیوں اپنے آپ کو اپنے ظلم سے بچا لیجیے اپنے آپ کو اپنے ظلم سے بچا لیجیے ظالم فاسق اور فاجر کسی پر ظلم نہیں کرتا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا جو کوئی کما کے جائے گا اسی کا اور اسی کا بدلا پائے گا بہت سیات اللہ کا سبق اور خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمایا شہید شہید ایک بات صحیح بخاری میں ہے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسرور سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ وہ شخصیت جس سے قرآن اترا ہے وہ شخصیت جو صبح شام قرآن پڑھتی ہے جو رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کر وہ قرآن پڑھتی ہے لیکن قرآن ایک ایسی شہ ہے اسے پڑھنے والا اسے سننے والا کبھی اس سے شیر نہیں ہو سکتا رد نہیں اس کی بھوک بنتی ہی رہتی ہے یہ ایک ایسی شہ ہے جس کو جتنا زیادہ لوگ ہیں اتنی ہی اس کی بھوک پڑے گی اس کی چاہت پڑے گی اس کی محبت پڑے گی اس سے محبت پیدا ہوگی جتنا دور ہو گے اتنا ہی دھکا دے گا امام الانبیاء نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ اکبر ہم تو کبھی جلسے بلسے میں تھوڑا بہت سن لیتے ہیں وہ بھی کوئی چار آتے ہیں پڑھ دے تو اٹھا جاتے ہیں نماز میں کوئی چھوٹی سی سوچ پڑھ کے نماز پڑھا دے تو خیر ہے کچھ ذرا بڑی سوچ دے تو شامت آ جاتی ہے حضرت عبد اللہ مسعود نے کیا پڑھا سورہ اعلی عمران شروع سورہ اعلی عمران شروع کی پڑھتے رہے پڑھتے رہے دور پہنچ گئے دور پہنچے گئے کے راتوں میں پہنچے فتح فائدہ جے نام کل امت شہید وجے نام تعالیٰ ہا شہیدہ يوم إذن الذين كفروا لو الأرض ولا يكتمون الله حديثا پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اسے پڑھنا آتا ہے اور سننے والا سن رہا ہے اسے پر اتنا ہی یقین ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین ہے جتنا تمہیں دیوار میں یقین ہے میں آواز آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رک جاؤ رک جاؤ بس کرو بس کرو فرمایا میں رک گیا میں نے بک کی اور آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو محمد رسول اللہ وسلم کی آنکھیں برس رہی تھی اور بہ رہے تھے کیوں نہ بہتے کیا بتایا تھکے کل جین شہید ہر امت کو لائیں گے اور اس کے متعلق اس کے گواہ کو بھی لائیں گے یعنی اس کے امت کے نبی کو بھی لائیں گے جو آ کے بتائے گا اللہ انہوں نے مجھے لان لیا تھا اللہ انہوں نے مجھے لان لیا تھا ان کو جنت میں بھیج دے اللہ انہوں نے مجھے نہیں مانا تھا تو بچانا ہاں شہیدا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ان پر گواہ بنا کے لائیں گے کن پر گواہ بنا کے لائیں گے کن پر گواہ بنا کے لائیں گے تو چاچا ہے کوئی ماننا ہے تو کتنا قریبی رشتے دار ہے تو کتنا قریبی رشتے دار ہے اور کوئی سکے جاتے بھی اس کے اندر شامل ہے اور اس سے بھی آگے بہت کچھ اس سے بھی آگے بہت کچھ ہے گواہی کون دے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں کے خلاف دین کو نہ ماننے والوں کے خلاف قرآن کو نہ ماننے والوں کے خلاف امام الانبیاء دیا گواہی دیں گے اور جانتے ہیں کہ اس گواہی کا نتیجہ کیا ہے اس گواہی کے نتیجے میں جس کو جہنم میں پھینک دیا گیا کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا اللہ کے بندہ تم بھی ڈر جاؤ اللہ کے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کو اپنے بھائی کے خلاف گواہی دینی پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کو اپنی اولاد کے خلاف گواہی دینی پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کی اولاد اس طرح غریبیں پکڑے کہ اے اللہ اس نے مجھے دین نہیں سمجھایا تھا اس نے مجھے دین نہیں پڑھایا تھا اس نے مجھے دین کے راستے پہ نہیں لگایا تھا اس لیے اس کو پہلے جاننے بھیج ملے بعد میں کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمیں معقول رکھے اللہ نے محفوظ رکھ اللہ نے اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ نے اپنی اولادوں کو دین کے راستے پہ لگانے کی توفیق عطا فرما اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے عزیز و کار اور رشتے داروں کو پھینک پھینک کے پکڑ پکڑ کے مسئلوں میں لائے کہ آؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دو آخر کی آزاد سے بچا دو بجے نادی کا اللہ ہاں اشہ انامل بھیا یہ آپ نہ سن سکے اور آنکھیں نہ بڑی اور الانبیاء کی یہ اتنا مشکل مقام ہے کتنا مشکل مقام ہے قیامت کے دن اور آگے فرمایا جن کے خلاف گواہی دی جائے گی ان کا کیا حال ہے یبد الذین کفروا وعصوا الرسول جو دن مجرم چاہیں گے مجرم پسند کریں گے اور کافر لوگ یہ پسند کریں گے نہ تو سنواد کاش کے وہ زمین کے اندر دبا دیے جاتے اٹھائے نہ جاتے یا نہیں چاہ ساری دنیا زندگی کو ترس نہیں ہے لیکن اس دن کافر اور مجرم چاہے گا یا نہیں چاہن کا کاش کے جو موت آئی تھی ہمیشہ کے لیے آ جاتی دوبارہ نہ اٹھائے گا نہ تو سنواد احمد آخر کاش کے زمین برابر کر دی جائے ہمیں اس کے اندر دبا دیا جاتا ہے بڑا یا اللہ حدیث لیکن کوئی بھی اللہ رب العزت سے اپنا کوئی عائد چھپا نہیں سکے گا کوئی بات اپنی چھپا نہیں سکے گا کوئی اپنا ضرور چھپا نہیں سکے گا کوئی اپنے آپ کو دھوکہ دے کے چھڑا نہیں سکے گا بچا نہیں سکے گا یہ پہلا مقصد ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت و نبوت کا اور ہماری زندگی کا بھی یہی مقصد ہے کہ دنیا کو آخرت کے برے انجام سے ڈرائے دنیا کو بتائے کہ برائی کی تو اس کا انجام برا ہوگا نیکی کی تو اس کا انجام نیک ہوگا اور اگر یہ کام نہ کیا تو ہم بھی مجرم اور دوسرے لوگ بھی مجرم اور اللہ رب العزت نے اگر توفیق دے دی تو ہم بھی بچ جائیں گے اور کتنوں کو ہی بچا لیں گے ورب بچا سکتے اور دوسرا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نبوت کا کیا ہے اپنے رب کی بڑائی جان کر ورب کا فتح اپنے رب کی بڑائی جان کر یہ مقصد ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اور نبوت کا اللہ رب العزت کا نام بلند ہوتا رہے دنیا کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر کی سدائیں بلند ہوتی رہے ہمارا بھی فرق بنتا ہے یہ تکلیف اللہ رب العزت کی بڑائی کا بیان ہوتا رہے دنیا کو بتاتا ہی رہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے زبان سے بھی ہاتھ پاؤں سے بھی اپنے عمل سے بھی اپنے اخلاق اور اپنے آداب سے بھی اپنی عادتوں سے بھی اپنے آواز سے بھی لوگوں کو بتائیں کہ ہم سب سے بڑا اللہ رب العزت کو جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے جو اللہ کی بڑائی کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھتا وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا اپنے کو مٹائے گا تو اللہ رب العزت کو بڑا سمجھے گا اور ساری دنیا کے دعوے دار یا وہ لوگ جن کو بڑے سمجھا جا رہا ہے ان کی بڑائی کا انکار کرے گا تو اللہ رب العزت کی سچی تقریر ہوگی اللہ رب العزت کی سچی بڑائی ہوگی اس کائنات کا خالق کون ہے اللہ ہے اس کو قائم کون رکھے ہوئے ہیں اللہ قائم رکھے ہوئے ہے روزی دینے والا کون ہے اللہ رب العزت کھانے کی توفیق دینے والا کون ہے اللہ رب العزت کھانے کے بعد اس کے بہتر انجام اس کے بہتر نتائج نکالنے والا کون ہے اللہ رب العزت اور اس کے بعد بہتر اعمال کی توفیق دینے والا کون ہے اللہ رب العزت عزت دینے والا کون ہے اللہ رب العزت جناب شورت دینے والا کون ہے اللہ رب العزت جناب مال و دولت دینے والا کون ہے اللہ رب العزت جناب جس نے کسی اور کو ان میں سے کسی کام میں شریک جانا اس نے اللہ رب العزت کی سچی بنائی جان نہیں اس نے اللہ کی سچی بنائی جان نہیں کی کہیں اور سے راضی مانگ لی تو اللہ رب العزت کی بڑائی پہ ہر کھا گیا کہیں اور سے عزت تلاش کی تو اللہ رب العزت کی تقویر میں ہر کھا گیا کہیں اور سے شرط حاصل کرنے کی کوشش کی تو نہ رب العزت کی تکلیف تکلیف پر ہنسا گیا ہے اور اپنا دعویٰ اللہ رب العزت کی کمریائی بیان کرنے کا جھوٹا دعویٰ کا مطلب پھر صرف اپنے رب کی تکلیف بیان کر چکی اور کی کوئی حقیقت نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پوری کائنات کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر کی سدائیں بلند اللہ اکبر اللہ اکبر کی سدائے بلند ہو رہی ہے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کام میں لگے رہے کہیں یہ آواز پس نہ ہونے پائے کہیں یہ آواز مدر نہ ہونے پائے کہیں یہ آواز دھیمی نہ ہونے پائے یہ آواز بلند سے بلند تر ہو کی بوت نظین اللہ عنفر خان کی بوت نظین اللہ عنفر خان سید کر ابھی حسم ہوں یہ سب پہ ہو رہا ہوں کہ حاصل وہ دبے بل آتا رجال اللہ تل ہی تجارت بلا بیان ذکر اللہ رہے قام اس بلا کے وہی تھا خاص یومن تتقلب فی ہل قلوب و اللہ کے بندے اللہ کے نیک اور سالے بندے اللہ کے ان گھروں کے اندر جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ گھر بلند کیے جائیں اور گھروں کے اندر اللہ کا ذکر بلند کیا جائے ایسے لوگ جن کی تجارت ہے ان کو ان کے اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی اللہ کی کبریائی سے نہیں روکتی جن کے کاروبار اللہ کی کبریائی بیان کرنے سے نہیں روکتے جن کی تجارتیں ان کو اللہ کی کبریائی سے نہیں روکتی کوئی شہر ان کو اللہ رب العزت کا ذکر بلند کرنے سے نہیں روکتی اس لیے کہ اس لیے کہ ان کو ایک فکر دامن کی ہے وہ فکر کون سی ہے اپنے آپ کو اس دن کے عذاب سے بچانا ہے جس دن آنکھیں اور دن جہنم کے انگاروں پر لوٹ نوٹ ہو رہے ہیں اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے بچا برباد اپنے رب کی بڑائی جان کر بس یا بک اور تیسرا مقصد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس نبوت کا بس یا بچے اپنے کپڑوں کو بات رکھ اپنے کپڑوں کو بات رکھ یہ ایک اشتہارا ہے یہ اشتہارا ہے ظاہری صفائی کا کہ ظاہری طور پر انسان کو مکمل طور پر پاس اور صاف ہونا چاہیے ہم کپڑے دھو تو لیتے ہیں استری بھی کر لیتے ہیں چمکا لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پاس ہو گئے ہیں صاف ہو گئے ہیں چمک اٹھے ہیں یہ غور کرنے کی تکلیف نہیں کرتے کہ ان کپڑوں کی قیمت کہاں سے آئی تو پیسے کہاں سے لیے تھے جن سے کپڑے خریدے ہیں ان کپڑوں کے اندر کہیں حرام کی کمائی تو شامل نہیں ہے کہیں کسی مظلوم کا خون تو شامل نہیں ہے کہیں چوری کا پیسہ تو نہیں ہے کہیں ڈاکے کا پیسہ تو نہیں ہے کہیں رشوت کا پیسہ تو نہیں ہے کہیں سود کا پیسہ تو ان کے اندر شامل نہیں ہو گیا میں نے یہ وجود لے کر اور اس کو یہ لباس پہنا کر اللہ رب العزت کے سامنے حاضری دینی ہے اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے اللہ کے سامنے رسو اور سجا کرنا ہے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اس سے قیامت کے دن کی کامیابیاں مانگنی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولا کریم کے سامنے جاتے ہوئے میرا لباس پاک نہ ہو چمکانے سے استری کرنے سے دھو لینے سے پاک نہیں ہو جاتا جب تک یہ نہ جائزہ لیا جائے کہ جس مار سے یہ خریدنا ہے وہ مار کتنا کرتا کرنا فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی اچھا ساگ بارہ کھاد پڑی ہوئی ہے کھاد پڑی ہوئی ہے کپڑے میلے ہوئے ہوئے ہیں بہت بڑا گندا ہے یہ میلوں کا سینکڑوں میل کا سفر کر کے آتا ہے آگے بیت اللہ کے پردوں سے پردوں کو چمٹتا ہے اللہ رب العزت سے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا فرما تو ہوں ہرام متام ہوں ہرام کہ اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پہننا حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے اس کا جاب یہ جتنے سینکڑوں میل بھی سفر کر کے آیا ہو بیت اللہ کے پردوں سے لٹک کے دعائیں مانگ رہا ہو جب تک اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا اس کا پینا حلال نہیں ہوگا اس کا لباس حلال نہیں ہوگا اس وقت اللہ رب العزت کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے کہاں ہے ہمارے حق کہاں ہے ہمارے عمر کہاں ہے ہماری نیتیں کہا ہے ہمارا اپنا تجزیہ کا فتح ہے اللہ رب اس نبول سے کہہ رہے ہیں جس نے زندگی بھر آنکھ اٹھا کے دنیا کی طرف نہیں دیکھی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کہا گیا امام الانبیاء کو مقصود ہم ہیں بتایا ہمیں کیا ہے بتایا ہمیں کیا ہے کہ تم تو کوڑے کے ڈیروں میں لگ دیتے ہو کوڑے کے ڈرموں میں لگ دیتے ہو تو ہوئے یہ ایمان صفائی میں تو ایمان ہے یہ ڈرم پاٹ ہو گیا تو ہو ہوگی نہ اپنے دل کی پرواہ نہ اپنی آنکھوں کی پرواہ نہ اپنے کانوں کی پرواہ نہ اپنے لباس کی پرواہ نہ اپنے عملوں کی پرواہ نہ اپنے گھر کی پرواہ نہ اپنے کاروبار کی پرواہ نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ جب تک ہر چاہے پاک نہیں ہوگی بس یاد آ فتح بس اس پر عمل نہیں اپنے ظاہر مکمل طور پر بات کیجیے اپنے ظاہر مکمل طور پر بات کیجیے جب تک پاکی نہیں ہوگی اللہ رب العزت آدمی منظور نہیں کرتا دنیا کو یہ بتانا دنیا کو یہ سمجھانا دنیا کو یہ باور کرانا دنیا کو یہ تعلیم دینا کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے نہ صفائی کے بغیر یہاں بات نہیں بنتی وجود صاف ہونا چاہیے لباس صاف ہونا چاہیے ور روز سہجر ور روز سہجر وجود پاک کر لیا ہے کپڑے صاف ستھرے بنا لیے ہیں جب کون ٹٹولے گا وہ بھی تو آپ نے ہی ہے دل بھی دیکھنا ضروری ہے کہ میرے دل کی کیا حیثیت ہے میرے دماغ کا کیا عالم ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حسد سے بنا ہوا ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دور سے بنا ہوا ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی عزت رہ کے جلنے لگ جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کسی کا مال رہ کے جلنے لگ جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی کی نعمت رہ کے آگ لگ جائے ہمیں مر روز جاتا حضور صرف سے بھی اپنے آپ کو صاف کر لیجیے صرف سے بھی اپنے آپ کو صاف کر لیجیے بدر سے بھی اپنے آپ کو صاف کر لیجیے اخلاقی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو صاف کر لیجیے اپنے دل اور دماغ کو ان تمام برائیوں سے پار کر لیجیے جن سے پار کرنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خود بھی کرنا ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے لوگوں کو بھی استضاع میں لگانا ہے بس یاد کا ولا ولا تمن تک تمن تک تک اگلا مقصد کہ دین لوگوں تک پہنچانا ہے دین لوگوں کو بتانا ہے لوگوں کو کائنات کی سب سے قیمتی دولت دینی ہے لوگوں کو راہ راست پہ لگانا ہے لوگوں کو سونا بنانا ہے لوگوں کو سنوارنا ہے سنبھالنا ہے اور تربیت کرنی ہے اور اس کے باوجود اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی پہ احسان جتنا ہو کسی پر احسان سے کرانے کی اجازت نہیں ہے جہنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہنم سے بچانے والے جنت تک پہنچانے والے اللہ کا دین سکھانے والے اللہ کا قرآن پڑھانے والے اجازت نہیں ہے اس بات کی ولا تمن تک تک صرف کسی پر احسان میں جتلاؤ یا اس احسان کے ذریعے تم کسی سے کچھ لے سکو دیکھ لیجیے اپنا اپنا حال دیکھ لیجیے کسی کو دو نفر پڑھائے سے ساری زندگی نہیں سوچتے کسی کو بڑھائی طرح لگا دے تو ساری زندگی نہیں چھوڑتے ساری دنیا کو بتا کے چھوڑتے ہیں کہ میں نے فلاں کو نیکی میں لگایا ہے میں نے فلاں کو نیکی میں لگایا ہے اور یہ نہیں سوچتے کہیں ایسا تو نہیں ہے تو تم ایک سے دیں کو کسی اور آدمی کی چل پڑے ونا تمن تخت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر احسان جتلانے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ میں نے ہی تمہیں جہنم سے بچایا ہے میں نے ہی تمہیں جنگ تک پہنچایا ہے میں نے ہی تمہیں دنیا کا سب سے عظیم شان جیم دیا ہے لا العالمین سب نبی دنیا کو یہی کہتے رہے کہ میں تم سے اپنی محنت کا اپنی محنت کی مزدوری نہیں مانتا اپنی محنت کا محنتانہ نہیں مانگتا اپنی محنت کو تم سے کچھ نہیں مانگتا اگر میں اللہ رب العزت سے لوں گا اگر میں اللہ سے لوں گا تم سے مجھے ایک ہی لوں گا کہ تم اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاؤ انبیاء کرام نے کبھی ذاتیات کو نہیں آنے دیا ذاتیات کو کبھی اس کے اندر دین کے معاملے میں نہیں آنے دیا آپ سب جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں آنے والے نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جان نے تیری گستاخی کی تھی میں نے انتقام لے لیا میں نے انتقام لے لیا ہے ابو جان نے گستاخی کی تھی میں نے انتقام لے لیا ہے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ کے نبی ہوں دنیا سے انتقام دینے کے لیے نہیں آیا ایسا کیا میں اس بات پہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا کہ تم نے ابو جہاں کا سر پھوڑ دیا ہے جب تو آ کے مجھ سے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھے تو تب خوشی ہوگی میں تو دنیا کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں دنیا کے سر پھاڑنے کے لیے نہیں آیا دنیا کے سر پھاڑنے کے لیے نہیں آیا بچا نے امام الانبیاء کا دل ٹھنڈا کر دیا کر یہ کہہ گیا اللہ اللہ الہ الا محمد رسول اللہ یہ حمضت یہ جس کو توفیق ملی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھنڈا کرنے کی امام الانبیاء کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی امام الانبیاء کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگتے کبھی کسی پر احسان نہیں جتلاتے اگر ایسا ہوتا اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا سب سے عزت والا انسان تو پھر مطالب ہوتا سب سے زیادہ عزت والا تو مطالب ہوتا جس نے کہا تھا ہوں میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں قبر میں دفن نہیں کر دیا جاؤں گا محمد یہ ساری باتیں کسی ہو کر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی فسٹ بھی امریکہ بستا بھی امریکہ تو جیسے دین کو پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی ایک ایک بات لوگوں تک پہنچا دے اس پر کوئی غبار نہیں ہے تیرا تو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا تیرا تو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا سر ان کو کچھ ہو جا اپنے دل ٹھنڈا کر لے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے اللہ رب العزت کا دین دنیا تک پہنچا دے اتنے بڑے بڑے کسی پڑنے والا نجات نہ پا سکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا نجات پا گیا تو میرے بھائیوں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ دین سکھا کے دین دے کے پڑھا کے سمجھا کے لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کے راستے پہ لگا کے ہم اس کو چیز احسان کر رہے ہیں نہیں ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں نہیں ادا کریں گے تو مجرم ہوں گے نہیں ادا کریں گے تو مجرم ہوں گے جان سے یہ بات سمجھ لیجیے اسے دل و دماغ میں بٹھا لیجیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق ہم بھی وہی کام کریں جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے جو کام روم الانبیاء علیہ السلام کو سلام کرتے رہے وہی کام ہم کریں اس لیے کہ نجات کا دار و مدار اس پر ہے الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا تم ولا تحرمنا سونا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا نشكو قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا تین الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة نعمتك وجميع سخطك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت